اس پر ان کی قوم کے کافر سرداروں نے ایک دوسرے سے کہا اس شخص کی اس کے سوا کوئی حقیقت نہیں کہ یہ تمہیں جیسا ایک انسان ہے جو تم پر اپنی بڑھتری جمانا چاہتا ہے اور اگر اللہ چاہتا تو فرشتے نازل کر دیتا یہ بات تو ہم نے اپنے پچھلے باپ دادوں میں کبھی نہیں سنی